چوہوں کا جلوس ایک چالاک بلی نے ایک بار چوہوں کو آسانی سے پکڑنے کا منصوبہ بنایا اس نے ایک میٹنگ بلائی اور چوہوں سے کہا دوستو برسوں تک میں نے تمہارا شکار کیا اور تمہارا پیچھا کیا اور تمہیں کوئی سکون نہیں دیا لیکن اب ہم جنگ بندی کا مطالبہ کریں کیا ہم مل جل کر ہم آہنگی سے رہنے کی کوشش کریں چوہے بہت حیران ہوئے بلی نے بات جاری رکھی میں صرف اتنا پوچھتی ہوں کہ ہر صبح اور ہر شام تمہاری طرف میری ہمدردی کو تم تسلیم کرو دن میں دو بار تم سب میرے آگے چلو جھک جاؤ اور آگے بڑھو بس اتنا ہی اب تمام چوہوں نے خوشی کا اظہار کیا انہیں کچھ شک نہیں تھا کیا آپ بلی کے منصوبے کا اندازہ لگا سکتے ہیں یہ ایک تخت پر بیٹھتا اور ایک ایک کر کے چوہے اس کے سامنے جھک کر گزر جاتے لیکن لائن میں جو آخری چوہا ہوگا وہ چوہا بلی کا کھانا ہوگا کئی دنوں تک منصوبہ آسانی سے چلتا رہا زیادہ تر چوہوں کو یہ احساس نہیں تھا کہ کچھ غلط ہو رہا ہے لیکن چوہوں میں دو ہوشیار دوست تھے امبے اور رامبے ان دونوں نے دیکھا کہ ہر روز کم اور کم تر چوہے قطار میں کھڑے ہوتی تھے کالونی سکڑ گئی تھی امبے اور رامبے کو فوراً بلی پر شک ہوا اپنے سروں کو جوڑ کر وہ اپنا ایک منصوبہ لے کر آئے اگلی صبح امبے سب سے پہلے لائن میں کھڑا ہوا اور پکارا رام بے تم کہاں ہو رام بے آخری قطار میں کھڑا تھا اس نے جواب دیا میں یہی ہوں لکیر آگے بڑھنے پر وہ ایک دوسرے کا نام پکارتے رہے اور انہوں نے شام کو بھی یہی کیا سامنے رامبے اور لائن کے آخر میں امبے کے ساتھ بلی غصے میں تھی یہ زندگی کے اس نئے انداز سے لطف اندوز ہو رہی تھی ہر روز دن میں دو بار ایک لذیذ کھانا پکڑے جانے کے لیے چل کر آتی تھے یہ ایک بہترین انتظام تھا لیکن اب کیا اگر بلی صبح کو رمبے کو پکڑ کر کھا لے آ شام کو امبے کو پکڑ لے تو اس کی چال معلوم ہو جائے گی اس دن بلی بھوکی رہی رات پلک جھپکائے بغیر گزری لیکن صبح کی روشنی نئی امید لے کر آئی کل جو ہوا وہ بہت غیر معمولی تھا بلی نے اپنے اب سے کہا اب میں اخری چوہے کو ضرور پکڑوں گی اور خوشی خوشی اپنے تخت پر بیٹھ گئی لیکن اس صبح بھی امبے اور رمبے نے جلوس کے دوران ایک دوسرے کو پکارا اور انہوں نے شام کو ایسا ہی کیا بلی کے لیے ایک اور بے خوابی رات وہ غصے سے چیخی مجھے مات کریں گے کیا وہ میں انہیں دکھاؤں گی اس رات امبے اور رمبے نے اپنے تمام دوستوں کو چوکنا رہنے کو خبردار کیا اگر آپ بلی کی آنکھوں میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو جتنی جلدی ہو سکے بھاگ جائیں اگلے دن جب امبے چلایا رامبے تم کہاں ہو بلی جھپٹی لیکن کیا چوہے اس کے لیے تیار نہیں تھے بجلی کی رفتار سے وہ غائب ہو گئے تبت سے ایک کہانی